اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے and I welcome you all here today to the thirty six lecture of consumer psychology students اب تک ہم نے پانچ چیپٹر ختم کر لیے ہیں اور آج ہم چھٹا چیپٹر شروع کریں گے نئے چیپٹر کا نام ہے کنزیومر ڈیسیزن میکنگ لیکن اس چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے مجھے آپ کو جو پچھلے پانچ چیپٹر ہم نے پڑھے ان کے بارے میں کچھ بتانے کا موقع دیجیے تاکہ ہم اپنا ایک لاجیکل سیکوینس بلڈ کر سکیں چیپٹر نمبر سکس اسٹوڈینٹس ہم نے اس کورس کو اسٹارٹ کیا تھا ود دا فرسٹ چیپٹر جس کا ٹائٹل تھا introduction to consumer psychology introduction to consumer psychology میں ہم نے کنزیومر سائیکالوجی کے بارے میں اپنا بنیادی تعارف بنایا میں نے آپ کو بتایا کہ کنزیومر سائیکالوجی کے فیلڈ میں کیا کیا سب سبجیکٹس انکلوڈ کیے جاتے ہیں ان کے اندر کیا کیا ٹاپکس پڑھے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو ایک بریف ریویو دیا کنزیومر سائیکالوجی کے بارے میں یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا مختلف قسم کے بزنس پرسپیکٹوس کو اور آئیڈینٹیفائی کیا مارکیٹنگ کانسیپٹ کو مارکیٹنگ کانسیپٹ کو جب ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کانسیپٹ ایک ریولیوشنری چینج لے کے آیا towards a better understanding of the consumers behaviour consumer behaviour کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کنزیومرس کو کوئی بھی چیز بنا کے بیچی جا سکتی ہے یا پھر مارکیٹیئرس ہمیشہ ذہن میں پروفٹ کے پہلو کو زیادہ نمایاں رکھتے تھے لیکن مارکیٹنگ کانسیپٹ کی انڈرسٹینڈنگ کے بعد مارکیٹیئرس نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ وہ صرف وہ پروڈکٹس بنا کر بیچ سکتے ہیں جن کی کنزیومرس کو ضرورت ہے اور یہاں سے ہمیں ضرورت پڑی کنزیومرس کو سمجھنے کی جب ہم نے کنزیومرس کو سمجھنے کی بات چیت شروع کی تو ہمیں پتہ چلا کہ کنزیومر ریسرچ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے جس کے ذریعے یہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کنزیومرس کیا کیا چیزیں چاہتے ہیں جی ہاں یہاں پر ہم نے اس چیز کو جاننے کی کوشش کی کہ پروڈکٹ مینوفیکچررس جو ہیں وہ اپنی پروڈکٹس کو مینوفیکچر کرنے سے پہلے کنزیومرس سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ انہیں کس طرح کی پروڈکٹس چاہیے یا کس طرح کے فیچرس چاہیے لیکن یہاں پر ہمیں پتا چلا کہ عموماً کنزیومرس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو کس طرح کی پروڈکٹس چاہیے یا پھر ان کو کس طرح کے فیچرس چاہیے اور پھر میں نے کنزیومر ریسرچ کے چیپٹر میں آپ کو بتایا کہ دو طرح کی کنزیومر ریسرچ کی جا سکتی ہے number one is research and number two is quantitative research research میں جب ہم نے اپنی ڈسکشن کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ کوالٹیو ریسرچ میں کچھ ایسے پرسپیکٹوس موجود ہیں کچھ اس قسم کے کنسپچل فریم ورکس موجود ہیں جس کے ذریعے ہم کنزیومر کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان فیچرس کے بارے میں جو کنزیومرس پروڈکٹ کے اندر چاہتے ہیں لیکن کنزیومرس کو خود بھی ان فیچرس کے بارے میں بہت زیادہ پتا نہیں ہوتا سو یہ کچھ اس قسم کے انویسٹیگیٹو میتھڈس تھے جن کو استعمال کر کے ہم کنزیومرس کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کے فیچرس کو پسند کرتے ہیں اپنی پروڈکٹس کے اندر کوانٹیٹیو ریسرچ کے اندر ہم نے یہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کی کہ کنزیومرس جو فیچرس چاہتے ہیں ان کو کس طرح سے ڈیلینیٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ زیادہ تر کنزیومرز کس طرح کے فیچرز کو چاہتے ہیں جب ہم نے زیادہ تر کنزیومرز کی بات کی تو یہاں پر کانسیپٹ آ گیا مارکیٹ سیگمنٹیشن کا مارکیٹ سیگمنٹیشن سے ہم نے مراد لی ایسے گروپ آف پیپل جن کے اندر کچھ کریکٹرسٹکس کامن ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک خاص سیگمنٹیشن کو کانسٹیٹیوٹ کر سکیں تاکہ مارکیٹرس اس سیگمنٹ کو اسٹڈی کر سکیں اور ان کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے پروڈکٹس کو ڈیزائن کریں اور جب وہ ان کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے پروڈکٹس کو ڈیزائن کرتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنی پروڈکٹس کو اسی حساب سے ایڈورٹائز بھی کریں اور پروموٹ بھی کریں اسٹوڈینٹس ہم نے تھرڈ چیپٹر مارکیٹ سیگمنٹیشن پڑھا اور یہاں پر ہم نے مختلف قسم کے طریقے پڑھنے کی کوشش کی جس کے حساب سے کنزیومرس کو مختلف گروپس کے اندر ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے مارکیٹ سیگمنٹیشن کا چیپٹر بہت انٹرسٹنگ تھا اور اس کے اندر ہم نے مختلف طریقوں سے ٹارگٹ کنزیومرز کو گروپس میں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی اور اس کے علاوہ ہم نے مختلف میتھڈ سیکھے جن کے حساب سے کنزیومرز کے بارے میں انفارمیشن حاصل کی جا سکتی ہے اور اس انفارمیشن کی بیسس کے اوپر کنزیومرز کو ان کی پسند اور ناپسند کے حساب سے مختلف کیٹیگریز کے اندر سیگمنٹ کیا جا سکتا ہے اسٹوڈینٹس جب ہم نے سیگمنٹیشن کو ڈیپلی اینالائز کیا تو ہمیں پتا چلا کہ کنزیومرس کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں پروڈکٹس کے بارے میں وہ ریکوائرمنٹس کسی پروسیس کا نتیجہ ہوتی ہیں کیونکہ کنزیومرس انڈیویجلی ایگزٹ نہیں کر رہے ہوتے وہ ایک سوسائٹل بیک گراؤنڈ کے اگینسٹ ایگزٹ کرتے ہیں اور لوگ جب آپس میں گروپس کی صورت میں رہنا شروع کر دیتے ہیں تو گروپس انڈیویجولس کے بیہیویئر کو امپیکٹ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف individuals come together and constitute group تو گروپ کی بھی ایک اپنی سائیکالوجی ہوتی ہے اور وہ سائیکالوجی امپیکٹ کرتی ہے انڈیویجول کی سائیکالوجی کو سو so, کنزیومرس جو ہیں جب وہ اپنے انڈیویجول ڈیسیزنس بناتے ہیں تو ان کے اوپر گروپس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ چیز ہم نے اسٹڈی کی مارکیٹ سیگمنٹیشن کے چیپٹر میں اسٹوڈینٹس مارکیٹ سیگمنٹیشن سے جب ہم آگے نکلے تو ہم نے کنزیومرس کے اوپر ایکسٹرنل انفلوئنس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا یہاں پر ہم نے کلچر کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کی سب کلچر کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہم نے سوشل کلاسز کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ کنزیومرس جس سوسائٹی میں جس بیک گراؤنڈ میں ایگزٹ کرتے ہیں اس سوسائٹی کا ایک کلچر ہوتا ہے اور اس کلچر کو جب ہم نے ڈیفائن کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ کلچر کے جو بنیادی پہلو ہیں ان کے اندر بلیفس ویلیوز اور کسٹمس امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں اور لوگوں کے جو بلیوس ہوتے ہیں اور جو ان کا ویلیو سسٹم ہوتا ہے اسی حساب سے وہ اپنے کلچر کو ڈیزائن کرتے ہیں یا کلچر کی اسی حساب سے ایک مختلف نوعیت یا ایک مختلف حیت ہمارے سامنے نظر آتی ہے اور ہم اس کلچر کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ان کے یونیک کسٹمس کے حساب سے سب کلچر کی ڈسکشن جب ہم نے کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات کلچر کے اندر چھوٹے چھوٹے سب کلچرل گروپس ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان گروپس کے اندر اس مین کلچر کی تو ساری خصوصیات ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر کچھ ایسی خصوصیات بھی ہیں جو ان کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں from the background of the culture جس کا مطلب ہے کہ یہ وہ گروپ آف پیپل ہے جن کے اندر کچھ یونیک کریکٹرسٹکس ہیں جن کی وجہ سے وہ ایک چھوٹا سا سب کلچرل گروپ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اسٹوڈینٹس کلچر اور سب کلچر کی جب ہم نے بات کی تو یہاں پر ہمیں سوشل کلاس کا سمجھنا بہت ضروری ہو گیا سوشل کلاس سے ہم نے مراد لی تھی ایک کانٹینیوم کی اور اس کانٹینیوم کے اوپر یا اس ہائرارکی کے اوپر ہم مختلف لوگوں کو پلیس کر سکتے ہیں ہائرارکی کا مطلب یہ ہے کہ اس ہائرارکی میں کسی بھی ایک پوائنٹ کے اوپر جو لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے اس کے اندر ان لوگوں کو ایک ہی طرح کے رائٹس اور ایک ہی طرح کے رولز اینڈ ریگولیشنس کا سامنا ہوتا ہے سو سوشل کلاس ایک حیراکی کے طور پہ لی جا سکتی ہے اور سوشل کلاس میں شامل ہوئے ایک گروپ آف سوشل کلاس میں شامل ہوئے لوگوں کے ایک گروپ کو ان کے اس سوشل کلاس پوائنٹ کے حساب سے مختلف رائٹس ہوتے ہیں ان کے اور ان کے مختلف رولز اینڈ ریگولیشنس ان کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں سو so, A gentleman's status can be measured with reference to the social class. اور دوسرے خواتین و حضرات جو ہوتے ہیں وہ سوشل کلاس کے حساب سے اس کے حساب سے یا تو اوپر ہو سکتے ہیں یا پھر نیچے ہو سکتے ہیں اور اگر وہ اسی اسٹیٹس کے اندر ہیں تو ان کو اسی سوشل کلاس کے سارے رائٹس اور ریسپانسبلٹیز فلفل کرنے پڑتے ہیں اور وہ ساری فیسلٹیز بھی ان کو ملتی ہیں اسٹوڈینٹس ہم نے اس چیپٹر کے اندر یہ اسٹڈی کیا کہ ایک انڈیویجل کے اوپر external influence reference to culture with reference to subculture اور with reference to the social class کیا کیا امپیکٹس ہوتے ہیں یہاں سے we build up logical sequence chapter number five chapter number five میں جو ہم نے ابھی ختم کیا ہم نے یہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کی کہ انڈیویجل کی انٹرنل کیا فیکٹرس ہوتے ہیں جو اس کے پرچیز پروسیس کو اس کے کنزیومر ڈیسیزن میکنگ پروسیس کو یا اس کے کنزیومر بہیویئر کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر ہم نے اسٹڈی کرنے کی کوشش کی کہ پرسنالٹی کے کیا امپیکٹس ہیں پرسنالٹی کو کس طرح بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایٹیچیوڈس کے بارے میں بھی اسٹڈی کیا اسٹوڈینٹس ان پانچ چیپٹرس کو پڑھنے کے بعد ہمارے پاس کنزیومر بہیویئر کے بارے میں کافی زیادہ انفارمیشن اکٹھی ہو گئی آپ کو شاید یاد ہو کہ ہم نے چیپٹر نمبر ون میں ایک چھوٹا سا سمپل ڈسیزن میکنگ پروسیس پڑا تھا کہ کنزیومر سب پروڈکٹس خریدتے ہیں اور اس کا ڈسیزن بناتے ہیں تو اس پروسیس کو وہ کس طرح سے وہ پروسیس ان کے ذہن میں چلتا ہے اور وہ کس طرح سے فیصلہ کرتے ہیں ایک خاص پروڈکٹ کو خریدنے کا اور جب وہ پروڈکٹ خرید لیتے ہیں تو اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اس کو کس طرح سے ڈسپوز آف کرتے ہیں اور جب وہ اس پروڈکٹ کو استعمال کر کے ڈسپوز آف کر چکے ہوتے ہیں تو اس ایکسپیرینس کا ان کی فیوچر پرچیز بہیویئر کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے students chapter number six is consumer decision making process اور اس چیپٹر کے اندر ہم یہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے کہ کنزیومر جب ڈیسیزن بناتے ہیں تو وہ کن کن مراحل میں سے گزرتے ہیں آئیے اسٹوڈینٹس چلتے ہیں چیپٹر نمبر سکس کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا سلائڈ کی طرف جہاں پر میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ چیپٹر سکس میں ہم نے کیا کیا ٹاپکس انکلوڈ کیے ہیں students as you can see on the slide chapter six کے اندر ہم نے چیپٹر سکس کو ہم نے تین پارٹس کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے these three parts are the three parts of the consumer decision making process also part one is input input سے ہم مراد ان چیزوں کو لیتے ہیں وہ ساری انفارمیشن جو کنزیومر سیکھ کرتے ہیں جب ان کو ایک پرابلم پیش آتی ہے اور وہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انہیں کسی چیز کو خریدنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کہاں سے ان پٹ حاصل کرتے ہیں کہاں سے وہ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں جس کو وہ پروسیس کرتے ہیں اور ایونچولی کسی پروڈکٹ کو خریدتے ہیں part two of the chapter is process جو انفارمیشن کنزیومرس حاصل کرتے ہیں مختلف ذرائع سے اس انفارمیشن کو کیسے پروسیس کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا ڈسیزن بنا سکے ایک پروڈکٹ کو خریدنے کے بارے میں اور part three is output output کے اندر کنزیومرس کے بیہیویئر میں ہم یہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے کہ کنزیومرس کا جو ڈیسیزن ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے اور کنزیومرس اس ڈیسیزن کو بنانے کے بعد اس ڈسیزن سے کس طرح سے امپیکٹ ہوتے ہیں جب وہ کسی پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ذہن میں اس پروڈکٹ کے کیا امپریشنز آتے ہیں اور اس کا ان کے پوسٹ پرچیز بہیویئر کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے اسٹوڈینٹس کے اندر جو ہم نے سب ٹاپکس انکلوڈ کیے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں مثلا جب ہم ان پٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اسٹڈی کریں گے مارکیٹنگ ان پٹ کو سوشیو کلچرل ان پٹ کو جب ہم پروسیس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پر اسٹڈی کریں گے نیٹ ریکگنیشن کو پری پرچیز سرچ کو اور ایویلویشن آف آلٹرنیٹیوس کو اور فائنلی جب ہم آؤٹ پٹ کو ڈسکس کریں گے تو ہم پرچیز بہیویئر کو ڈسکس کریں گے اور پوسٹ پرچیز ایویلویشن کو ڈسکس کریں گے اسٹوڈینٹس اس چیپٹر کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آئیے ایک چھوٹی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ کنزیومرس کو کون سے ڈسیزنس بنانے پڑتے ہیں جی ہاں جب بھی ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں یا ہمیں موٹیویشن محسوس ہوتی ہے کسی ایک خاص چیز کو خریدنے کے بارے میں تو وہ دراصل ایک چھوٹا سا سنگولر ڈسیزن نہیں ہوتا دراصل ہمیں کافی سارے ڈسیزنس بنانے پڑتے ہیں ہم کافی ساری اسٹیجز میں سے گزرتے ہیں اور پھر ہم پروڈکٹ کو خریدنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آئیے اس پروسیس کو چارٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کنزیومرس کو کتنے ڈیسیزنس بنانے پڑتے ہیں as you can see on the slide consumers کو جو چند باتیں درپیش ہوتی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں number one what to buy کیا خریدا جائے this is a very natural question کہ کون سی چیز ہے جس کو خریدنے کی ضرورت ہے کوشچن نمبر ٹو جو کنزیومرس فیس کرتے ہیں کہ اس چیز کو کتنی کوانٹٹی میں خریدا جائے much to buy of course market آپ کو ایک بہت بہتر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز کتنی کوانٹٹی میں خریدنی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ کنزیومرس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ سمجھنا کہ اس چیز کو وہ کہاں سے خرید سکتے ہیں ویئر ٹو بائی کنزیومرس کے پاس بے شمار چوائسیز ہوتی ہیں بے شمار آپشن ہوتی ہیں جہاں سے وہ مختلف چیزوں کو خرید سکتے ہیں فائنلی وین ٹو بائی یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ڈیسیزن ہوتا ہے بعض دن کے ٹائم کام کرتے ہیں ان کے پاس خریداری کے لیے وقت یا تو شام کے وقت بچتا ہے یا پھر وہ ویکینڈس پہ خرید سکتے ہیں چیزوں کو خواتین آن دا کانٹریری بعض خواتین ہاؤس وائفس ہوتی ہیں ان کو دن کے ٹائم بھی چیزیں خریدنے کا موقع مل سکتا ہے اس کے علاوہ اور بے شمار فیکٹرز ہوتے ہیں جو کنزیومرز کو یہ بات کا ڈسیزن بنانے میں مدد دیتے ہیں کہ ان کو چیزیں کب کس ٹائم پہ خریدنی ہے یہاں پر وہ کس ٹرانسپورٹیشن کو استعمال کریں گے کیا وہ پبلک ٹرانسپورٹیشن کو استعمال کر کے جائیں گے اس وینیو پر جہاں سے پروڈکٹس ملتی ہیں so when to buy is also a technical decision which is of huge interest to the the marketers finally consumers are facing big question how to buy کسی چیز کو کیسے خریدا جائے آپ کسی چیز کو بے شمار طریقوں سے خرید سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کسی مارکیٹ میں جا کے کسی ریٹیل اسٹور سے اس چیز کو خرید سکتے ہیں ریٹیل اسٹورس کی بے شمار قسمیں ہوتی ہیں بعض برانڈیڈ اسٹورس ہوتے ہیں بعض سپر اسٹورس ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو مختلف برانڈس کی چیزیں اور مختلف پروڈکٹ کیٹیگریز اویلیبل ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ وینڈرس سے چیزیں خرید سکتے ہیں یا پھر سیلس مین آپ کے گھر میں آ سکتے ہیں اور آج کل کے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ دور میں آپ چیزیں انٹرنیٹ پر جا کے خرید سکتے ہیں اور وہاں پر آپ ایک فارم بھر سکتے ہیں اور اپنی چوائس کی پروڈکٹ کو مینشن کر سکتے ہیں اور پیمنٹ آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کر سکتے ہیں اور ایونچولی آپ کو نہ کہیں جانا پڑتا ہے بلکہ وہ پروڈکٹ آپ کے گھر میں شپ کر دی جاتی ہے اور آپ کو ایک یا دو دن کے بعد وہ پروڈکٹ مل جاتی ہے سو اسٹوڈینٹس کنزیومرس جب ڈسیزن میکنگ کے پروسیس میں جاتے ہیں تو ان کو ایک نہیں بلکہ کافی سارے ڈسیزنس کا سامنا ہوتا ہے جو انہیں کرنے ہوتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر گھر میں گروسری خریدی جاتی ہے گروسری کے اندر کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں this is a very important decision for the people who are running the house کہ ہمیں ایک منتھ کے اندر کتنی چیزیں چاہیے کتنی کوانٹٹی کے اندر چیزیں چاہیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیسیزن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ضروری یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے خریدیں کیونکہ جب آپ گراسری خریدنے کے لیے جاتے ہیں یا گراسری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ چیزیں بلک میں خرید رہے ہوتے ہیں کیا کوئی ایسی جگہ ہو سکتی ہیں جہاں پر آپ کو بلک میں چیزیں خریدنے سے پرائز کم دینی پڑے یا کوئی ایسے سٹورز ہیں کیونکہ آپ نے گراسری تو ہر ماہ کرنی ہے کوئی ایسے اسٹورس بھی ہو سکتے ہیں جہاں پر آپ کی ممبر شپ ہو سکے اور اس ممبر شپ کی بیسس کے اوپر آپ کو وہ پروڈکٹس سستی ملنا شروع ہو جائیں اور آپ گروسری کب کریں گے کہ آپ منتھ کے شروع میں کریں گے یا منتھ کے اینڈ میں کریں گے یا مڈل آف دا منتھ کریں گے اور آپ جب آپ گروسری کرنے جائیں گے تو آپ چیزوں کو کس طرح سے خریدیں گے آپ ریٹیل اسٹور سے چیزوں کو خریدیں گے یا پھر آپ سیلس پرسنس کو گھر بلائیں گے سو so, گروسری خریدنے کی اس ایگزامپل سے اسٹوڈینٹس آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کنزیومرس کو کافی ساری ڈسیزنس درپیش ہوتے ہیں جب بھی وہ کسی چیز کو خریدنے کے پروسیس میں آتے ہیں اسٹوڈینٹس سب سے پہلا ڈسیزن جو کنزیومرس کو بنانا پڑتا ہے that is what to buy deciding what to buy is the most basic task so no buying activity can take place unless this fundamental decision has been made consumers جب یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہیں کیا چیز خریدنی ہے تو یہاں پر وہ دو طرح کی چیزیں خرید سکتے ہیں یا ان کے پاس دو طرح کی چوائسیز ہو سکتی ہیں those choices could be generic choices اور those choices could be specific choices generic choices کیا ہوتی ہیں مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ الیکٹرانک اپلائنسز خریدنے ہیں یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک کمپیوٹر خریدنا ہے یا پھر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں فارمل کلودنگ خریدنی ہے یا پھر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی مکینکل اکوپمنٹس خریدنے ہیں سو so, جب ہم جنیرک چوائسیز کی باتیں کرتے ہیں تو وہ کوئی براڈ رینج کی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر کوئی اسپیسیفک چیز اتنی زیادہ خاص نہیں ہوتی لیکن جب ہم اسپیسیفک چوائسیز کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنی چوائسیز کو لمٹ کرتے ہیں اور اپنی چوائسیز کو پرسائزلی آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں دراصل کیا چیز خریدنی ہے مثال کے طور پر اگر ایک صاحب نے ایک کمپیوٹر خریدنا ہے تو وہ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ میں نے ایک کمپیوٹر خریدنا ہے لیکن اب مارکیٹ میں بے شمار طرح کے کمپیوٹرس ہیں سو کمپیوٹر خریدنا از اے جنیرک چوائس لیکن جب وہ ایک اسپیسیفک ڈیسیزن بناتے ہیں کہ مجھے ایک ایسا کمپیوٹر چاہیے جس کے اندر 1000 تھاؤزینڈ میگا ہرٹس کا پروسیسر لگا ہو اس کی ہارڈ ڈسک کی میموری کم از کم 60 جی بی ہو اس کے ساتھ جو مانیٹر ملے وہ وی جی اسکرین ہو اور اس کے ساتھ جو ماؤس ملے وہ آپٹیکل ماؤس ہو سو so, اس حساب سے کنزیومرز اپنی چوائسیز کو ایکسپلسٹلی مینشن کرنا شروع کر دیتے ہیں for example a gentleman might come up to that I need to purchase a personal computer with 1000 thousand megahertz processor a V G A monitor with sixty G B hard drive and that computer should be having a super drive as well جس کے اندر وہ V C D D V D play کر سکتے ہیں نہ صرف بلکہ وی سی ڈی اور ڈی ای ڈی کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں اور برن بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ کنزیومر یہ بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے یہ ساری چیزیں خریدنی ہیں تیس ہزار روپے میں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ڈسیزن بناتے ہیں کہ مجھے ایک خاص برانڈ کا کمپیوٹر چاہیے سو so, اس حساب سے یہ کنزیومر جو ہیں انہوں نے جنیرک چوائس سے آہستہ آہستہ سفر کیا اسپیسیفک چوائس کی طرف اور پھر ایک اسپیسیفک چوائس ان کے ذہن میں آ گئی جب ان کے ذہن میں ایک اسپیسیفک چوائس آ جائے گی تو پھر chances are that he would be compelled toward going in the market and actually purchasing that particular computer because he has already pinpointed all of the choices and options but do you think this is all not at all there are further further decisions to be made کہ وہ کمپیوٹر کہاں سے خریدا جائے کس ٹائم جا کے خریدا جائے اس کی پیمنٹ کس طرح سے کی جائے کیا کیش پہ پیمنٹ کی جائے یا کریڈٹ کارڈ پہ پیمنٹ کی جائے so there are so many questions لیکن جب کنزیومرس ایک اسپیسیفک ڈیسیزن بنا لیتے ہیں تو چانسز ہوتے ہیں کہ ان کے بیہیویئر کے اندر اب وہ موٹیویشن پیدا ہوگی جس کے ذریعے وہ مارکیٹ میں جائیں گے اور اس چیز کو خریدنے کی کوشش کریں گے اسٹوڈینٹس آئیے چلتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف which is how much item will be purchase this question is self explanatory ہمیں جب بھی ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اس بات کا بہت بہتر اندازہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں وہ چیز کتنی کوانٹٹی میں خریدنی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کپڑے خریدنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ مجھے ایک سوٹ خریدنا ہے یا چار سوٹ خریدنے ہیں مجھے ایک پیئر آف جینس خریدنا ہے یا چھ سات جینس خریدنی ہے سو so, مارکیٹ میں جانے سے پہلے آپ کے پاس ایک ڈسیزن ہوتا ہے یا آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز کتنی کوانٹٹی میں خریدنی ہے اسٹوڈینٹس تیسرا امپورٹینٹ کو فیس uh, جو کنزیومرس فیس کرتے ہیں جہاں پر کنزیومرس کو ڈیسیزن بنانا پڑتا ہے that is where the selected product اور service will be purchase from جی ہاں یہ کوشچن ٹیکنیکل اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ کنزیومرس کے پاس کافی ساری آپشنس ہوتی ہیں کافی ساری ورائٹیز ہوتی ہیں اپنی پروڈکٹس کو خریدنے کے لیے یہاں پر میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ two products that could be physically the same اگر ان کو دو مختلف اسٹور سے خریدا جائے تو ان کا پرسپشن یا ان کا ایونچوئل آؤٹ کم یا ایونچوئل امپیکٹ جو ان کا کنزیومر کے اوپر پڑے گا وہ بالکل ڈفرینٹ ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک ایئر کنڈیشنر خریدنا ہو تو آپ وہ ایئر کنڈیشنر دو طرح کی دکانوں سے خرید سکتے ہیں ایک دکان پر جب آپ جاتے ہیں یا ایک ریٹیل سٹور پر جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو اس ایئر کنڈیشنر کے ساتھ ساتھ کافی ساری سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں وہ آپ کو یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ ایئر کنڈیشنر کو آپ کے گھر میں سپلائی کریں گے اور سپلائی کرنے کے بعد وہ اس ایئر کنڈیشنر کو آپ کے گھر میں فکس اپ کریں گے اور اس کو آپریشنل حالت میں لے کے آئیں گے اور جب آپ مکمل طور پر سیٹسفائی ہو جائیں گے only then they would leave you اور اس سارے پروسیس کے دوران آپ ان سے مختلف سوالات پوچھ سکتے ہیں اپنی سیٹسفیکشن کے حساب سے اپنی ریکوائرمنٹس کے حساب سے اپنی ڈیمانڈس ان کو دے سکتے ہیں جن کو وہ سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈینٹس آپ ایئر کنڈیشنر کسی ایک ایسی دکان سے بھی خرید سکتے ہیں جہاں پر آپ کو صرف اس دکان پر جا کر اس ایئر کنڈیشنر کی پرائز پے کرنی ہے اور اس کے بعد ساری ذمہ داری آپ کی اپنی ہے لیکن یہاں پر ڈفرینس یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسی شاپ پر جاتے ہیں جو آپ کو ساری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ اس کے کچھ نہ کچھ چارجز وصول کرتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ جو دوسری دکان جو آپ کو کوئی سروسز پرووائڈ نہیں کر رہے وہاں پر آپ سے کوئی ایڈیشنل چارجز وصول نہ کیے جائیں جس کے نتیجے میں آپ کو جو پرائس ملے گی کسی ایسی شاپ پر جو سروسز نہیں دیتے وہ سستی پرائس ہوگی اور کسی ایسی شاپ پر جو جو ساری سروسز دیتے ہیں وہاں پر اس کی پرائز کے اندر نیچرلی کچھ فرق آ جائے گا so consumer will have to decide کہ ہمیں وہ پروڈکٹ کہاں سے خریدنی ہے بعض کنزیومر اس طرح کے ہوں گے جو ایسی جگہ سے پروڈکٹ خریدنے کی کوشش کریں گے جہاں پر ان کو ساری سروسز پرووائڈ کی جا سکتی ہیں کیونکہ ان کے لیے جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ایڈیشنل سروسز ہیں ان کی وجہ سے وہ چیز آپریشنل حالت میں آ جائے گی اور ایک ہی دکان سے ان کو ساری چیزیں مل جائیں گی لیکن آن دا کانٹری بعض لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اپنی ایئر کنڈیشنر جو ہے وہ کسی ایسی شاپ سے خریدیں گے جہاں پر ان کو صرف ایک چھوٹی پرائز دینی ہے اور باقی سروسز کی ریسپانسبلٹی ان کی اپنی ہے سو so, ان کو پرائز جو ہے جو پے کرنی پڑتی ہے that is lesser than the price that they will have to pay on a store where all of the services are provided to them so students ایک ہی پروڈکٹ کو دو مختلف جگہوں سے جب خریدا جائے تو اس کا امپیکٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر یہاں پر ایک ایگزامپل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے سپوز ایک ڈیجیٹل کیمرہ خریدنا ہے تو آپ اس ڈیجیٹل کیمرہ کو ایک ریٹیل سپر اسٹور سے بھی خرید سکتے ہیں جہاں پر آپ کو اس ڈیجیٹل کیمرا کے ساتھ بے شمار مختلف قسم کی پروڈکٹس نظر آئیں گی بے شمار مختلف قسم کے برانڈس نظر آئیں گے لیکن آپ اسی ڈیجیٹل کیمرہ کو خریدنے کے لیے اس ڈیجیٹل کیمرہ کے برانڈ اسٹور پر بھی جا سکتے ہیں اور جب آپ اس برانڈ اسٹور پر جائیں گے تو آپ کو صرف اس برانڈ کے اس برانڈ کے اندر جتنی پروڈکٹس ہیں وہ نظر آئیں گی جب آپ اس کیمرہ کو کسی ایسی جگہ سے خریدتے ہیں جو برانڈ اسٹور ہے تو چانسز آر کہ اس برانڈ اسٹور پہ آپ کو مختلف قسم کی فیسلٹیز بھی ملیں یا پھر وہاں پر آپ کو اس پروڈکٹ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ملے کیونکہ نیچرلی وہاں اس برانڈ اسٹور پر جو سیلس پرسن ہوں گے ان کو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بہت بہتر اندازہ ہوگا لیکن جب آپ سپر اسٹور سے اس پروڈکٹ کو خریدیں گے تو وہاں پہ سیلس پرسنس کو ہو سکتا ہے کہ اس پروڈکٹ کا بہتر طور پر اندازہ نہ ہو اس کے ساتھ ہی ساتھ جب آپ برانڈ اسٹور سے چیزوں کو خریدیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ کو کوئی پروموشنل اسکیم اس طرح کی ملے جس کی وجہ سے آپ کو کچھ رعایت مل رہی ہو کچھ کنسیشن مل رہا ہو جو آپ کو ریٹیل سپر اسٹور پر نہیں مل رہا ہوگا so so, there to buy the things جب ہم ارجنسی آف نیڈ کی بات کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گھر میں ڈبل روٹی اور انڈے ختم ہو چکے ہیں اور آپ نے صبح ناشتے پر آپ کو ان دونوں چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو پھر آپ کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوگی کہ آپ اپنی سپلائیز کو امیڈیٹلی فل اپ کر لیں تاکہ آپ کو صبح ناشتے کے وقت پرابلم نہ ہو لیکن اگر ابھی آپ کے پاس ڈبل روٹی اور انڈے سفیشینٹ اماؤنٹ میں ہیں تو پھر یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے سیکنڈری ہو جاتی ہیں اور آپ ان دونوں چیزوں کو اس وقت خریدیں گے جب آپ کو ان کی ضرورت پڑے گی اس کو اگر ہم ایک بڑے اسکیل پر لے جائیں اس ایگزامپل کو تو آپ گاڑی اس وقت خریدتے ہیں جب آپ کو اس گاڑی کو خریدنے کی ضرورت بہت زیادہ پیش آ جائے مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا کپل جو ایک چھوٹی گاڑی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں جب ان کی فیملی ایکسٹینڈ ہوتی ہے they finally come to realize that now is time کہ اب ان کو بڑی کار چاہیے کیونکہ ان کی فیملی ایکسٹینڈ ہو چکی ہے so need recognition will be very very dominant upon them اور اس نیٹ ریکگنیشن کی بیسس پہ وہ ان کے اندر وہ موٹیویشن پیدا ہوگی کہ وہ اس گاڑی کو خریدیں اور یہ شاید ایک ایسا ڈسیزن ہو جو وہ کافی دیر سے لینے کے بارے میں سوچ رہے ہوں لیکن کیونکہ نیڈ ریکگنیشن اتنی اسٹرانگ نہیں تھی اس لیے اس ڈیسیزن کو ہمیشہ سے ایکسٹینڈ کیا جاتا رہا یا ڈیلے کیا جاتا رہا students second important factor which impacts decision when to buy be availability of the chosen items آپ کو جس پروڈکٹ کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز مارکیٹ میں اویلیبل نہ ہو مثال کے طور پر آپ کو کسی ایک خاص کار کے برانڈ کی ضرورت ہے اور وہ برانڈ اگر مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے تو آپ کو اس کا انتظار کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ آپ انتظار کرنے کی کنڈیشن میں نہ ہوں یا پھر آپ امپیشنٹ ہوں سو آپ کو برانڈ سوئچ آن کرنا پڑے گا اکثر اوقات پاکستان کی گاڑیوں کی مارکیٹ میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ گاڑی خریدنے کے لیے ڈسیزن کرتے ہیں اور آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں گاڑی خریدنے کے لیے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گاڑی کی ڈلیوری جو ہے وہ آپ کو تین ماہ کے بعد ہوگی یوزلی یہ یہ گاڑی جو ہوتی ہے یہ اس برانڈ کی ہوتی ہے جو آپ کا فیوریٹ برانڈ ہے لیکن اگر آپ کوئی دوسرا ایسا برانڈ چوز کر لیں جو بہت زیادہ پاپولر نہ ہو تو گاڑی آپ کو فوراً ڈلیور کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ہماری مارکیٹ میں بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کو گاڑی امیڈیٹلی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈلیور کر دی جائے تو اس کے لیے آپ کو ایک ایکسٹرا اماؤنٹ پے کرنی پڑے گی اور اس ایکسٹرا اماؤنٹ کو پے کر کے آپ کو فوراً سے گاڑی ڈلیور ہو جائے گی سو so, بعض کنزیومرس ایسے ہوں گے جو وہ ایکسٹرا اماؤنٹ پے کر سکتے ہیں in order to get the car immediately لیکن بعض کنزیومرز ایسے ہوں گے جو اسی وقت گاڑی نہیں حاصل کر سکیں گے کیونکہ وہ اس ایکسٹرا پرائز کو پے کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہیں یا پھر وہ نہیں چاہتے اس ایکسٹرا پرائز کو پے کرنا اس صورت میں ان کا یہ ڈیسیزن کہ اس گاڑی کو کب خریدا جائے should be done pretty much in advance تاکہ گاڑی خریدنے کے ایگزیکٹ ڈیٹ سے تین ماہ پہلے اگر وہ ڈیسیزن بنا لیتے ہیں تو then they can wait easily for the next three months so when to buy the things becomes a very very important issue students when to buy کے اندر کچھ اور فیکٹرز بھی انکلوڈیڈ ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کو الیکٹرانک اپلائنسز خریدنے ہیں تو آپ دن کے کس ٹائم کے اوپر پاکستان کے اندر ان الیکٹرانک اپلائنسز کو خرید سکتے ہیں سپوز آپ نے کمپیوٹر خریدنا ہے تو چانسز ہیں کہ آپ اس کمپیوٹر کو یوزول ورکنگ ڈیز میں صبح گیارہ بجے سے لے کے شام کے چھ یا سات بجے تک خرید سکتے ہیں لیکن عموماً کمپیوٹر کے جو اسٹورس ہیں وہ چھ یا سات بجے کے قریب جا کر بند ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو کپڑے خریدنے ہیں چانسز آر کہ کپڑے خریدنے کے جو اسٹورس ہیں وہ لیٹ نائٹ تک کھلے رہیں مثال کے طور پر جب عید یا کوئی اس طرح کے تہوار آتے ہیں جس کے اندر لوگوں کو بہت زیادہ شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو جو کپڑے خریدنے کے اسٹورس ہوتے ہیں یا جو گفٹ آئٹمس کے اسٹورس ہوتے ہیں وہ اکثر تقریباً ساری رات بھی کھلے رہتے ہیں so this becomes a very important decision for you کہ اس چیز کو کس وقت خریدا جائے اسٹوڈینٹس uh, یہاں پر اور امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جب آپ پروڈکٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی سیلس اور کلیئرنس کتنی دیر میں ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے پرسنلی امپورٹینٹ ڈیسیزن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن کب اویلیبل ہے مثال کے طور پر لوگوں کو یہاں پر یہ بھی ڈیسائڈ کرنا پڑتا ہے ہو سکتا ہے کہ شاپ ساری رات کھلے لیکن اس شاپ تک پہنچنے کے لیے اگر وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں تو وہ شاید شام کے پانچ بجے بند ہو جاتی ہو so this becomes a very important decision for them to find out the time to purchase a particular product اس کے ساتھ ہی ساتھ بعض اوقات لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پروڈکٹ کو جب خریدنے جائیں گے تو ہم اپنی پوری فیملی کے ساتھ جائیں گے اور اگر آپ پوری فیملی کے ساتھ جائیں گے تو would you be going on such a nice place جہاں پر آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ جا کر نہ صرف شاپنگ کریں بلکہ اس کو انجوائے کریں بعض اوقات اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جہاں پر آپ نے پروڈکٹ خریدنی ہے وہ جگہ کہیں بہت دور ہے یا پھر وہ ڈاؤن ٹاؤن میں کسی بہت کمپلیکیٹڈ رش والے علاقے میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پر بچوں کو نہ لے کے جا سکیں اور اگر وہ پروڈکٹ ہی ایسی ہو کہ آپ کہ بچوں کی چوائسیز بچوں کا ان پٹ اس پروڈکٹ کو خریدنے میں بہت امپورٹنٹ ہو تو یہ آپ کے لیے ایک کافی کریٹیکل ڈسیزن بن جائے گا the fifth important question that the consumer face is how to buy the product یہاں پر کنزیومرس کے پاس کافی ساری چوائسیز ہوتی ہیں کہ وہ اس پروڈکٹ کو کیسے خریدے بعض اوقات کنزیومرس پروڈکٹ کو خریدنے سے پہلے بہت ایکسٹینسو قسم کی ریسرچ کرتے ہیں وہ کافی ساری شاپس پر جاتے ہیں پرائسز کو چیک کرتے ہیں اور کمپیریٹیو پرائسز کو دیکھتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کنزیومرس مارکیٹ میں جاتے ہیں اور جو سب سے پہلی دکان ان کو نظر آتی ہے وہاں سے وہ بس اس پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ کنزیومرس یہ بھی سوچتے ہیں کہ کسی ایسے چینل سے ان کو پروڈکٹ ان کے گھر پر ڈلیور کر دی جائے بعض لوگوں کے لیے یہ اتنی اٹریکٹیو آپشن نہیں ہوگی کیونکہ وہ مارکیٹ مارکیٹ میں جا کے اس پروڈکٹ کو دیکھنا چاہیں گے اور مارکیٹ کو انجوائے کرنا چاہیں گے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ وہ گھر سے باہر نکلیں اور مارکیٹ میں جائیں اور وہاں پر ان کو اپرچونیٹی ہوگی مزید ونڈو شاپنگ کرنے کی بھی so how to buy is also a very important decision for the consumers students آپ نے کنزیومرس کے ڈسیزنس کے بارے میں اس پروسیڈنگ ڈسکشن میں یہ دیکھا ہوگا کہ کنزیومرس کو کافی سارے ڈیسیزنس بنانا پڑتے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے ڈسیزنس میں بھی کافی سارے فیکٹرس ہوتے ہیں جو اس کو امپیکٹ کرتے ہیں آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں introduction to the consumer decision making process کی طرف اسٹوڈینٹس کنزیومرس کے جو ڈیسیزن میکنگ پروسیس ہے وہ ویری کرتا ہے کمپلیکسٹی کے حساب سے بعض کنزیومر ڈیسیزنس بہت سمپل ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے ریگولر فوڈ آئٹمس خریدنی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے انڈے کہاں سے خریدنے ہیں اور ڈبل روٹی کہاں سے خریدنی ہے اگر آپ نے مکھن یا جیم خریدنا ہے تو وہ کہاں سے خریدنا ہے اور کون سے برانڈ کا خریدنا ہے so this is a very very simple decision for the consumers لیکن جب پروڈکٹس ایسی پروڈکٹس جو ڈیوریبل گڈس ہیں جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ڈیسیزنس کمپلیکیٹڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کو کون سا ٹیلیویژن خریدنا ہے یا کون سا ریفریجریٹر خریدنا ہے یا کون سی گاڑی خریدنی ہے تو آپ کو اس ڈسیزن کو بنانے میں کافی وقت لگتا ہے آپ کو کافی ساری انفارمیشن حاصل کرنی پڑتی ہے اور اس انفارمیشن کو آپ پروسیس کرتے ہیں اور پھر جا کر کنزیومرز ڈسیزن بناتے ہیں یہاں سے اگر ہم آگے چلیں تو مثال کے طور پر گھر خریدنے کا ڈسیزن تو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات یہ ڈسیزن جو ہے اس کو حل کرنے میں منتھس یا پھر ایئرس بھی لگ سکتے ہیں گھر خریدنے کے ڈسیزن میں کافی سارے فیکٹرز ہوتے ہیں سو کنزیومرس کے ڈیسیزن جو ہوتے ہیں وہ کمپلیکسٹی کے حساب سے ڈفر کرتے ہیں اور ویری کرتے ہیں اسٹوڈینٹس آئیے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیسیزنس کی کمپلیکسٹی کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے کنزیومرس کے ڈیسیزن کی کمپلیکسٹی کو ہم کچھ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کنزیومرس کے پاس ڈیسیزن روٹین ڈیسیزنس ہوتے ہیں مثال کے طور پر ڈبل روٹی اور انڈے خریدنے کے decisions routine decisions which are very very simple اور یہاں پر کنزیومرز کی بہت زیادہ مینٹل انوالومنٹ یا مینٹل انگیجمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ پاس ڈیسیزنس جو ہیں وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں اور اس کے لیے کنزیومرز کو بہت ایکسٹینسو لیول پر جا کر انفارمیشن حاصل کرنی پڑتی ہے اس انفارمیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے اور پھر ڈیسیزن بنانا پڑتا ہے تو اگر ہم کنزیومر ڈیسیزن میکنگ پروسیس کو کمپلیکسٹی کے ریفرنس سے ایک کانٹینیوم پر دیکھنے کی کوشش کریں تو تصویر کچھ اس طرح سے نظر آئے گی جیسے ہمیں یہ سلائڈ پر نظر آ رہی ہے سلائیڈ کی ایک سائڈ پہ ہیں روٹین ڈیسیزنس اور کی دوسری سائڈ پہ ہیں ایکسٹینسو ڈیسیزن اس کانٹینیوم کے درمیان میں ہے لمیٹڈ وچ مینس کہ روٹین اور ایکسٹینسو ڈیسیزنس کے درمیان میں لمیٹڈ ڈیسیزنس ہوں گے سو so, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کانٹینیوم کی ایک سائڈ پہ روٹین ڈیسیزنس ہیں دوسری سائڈ پہ ایکسٹینسو ڈیسیزنس ہیں اور مڈل میں لمیٹڈ ڈیسیزنس ہیں اسٹوڈینٹس اس کانٹینیوم کے حساب سے ہم نے ڈیفائن کیے تین لیول آف کمپلیکسٹی اور وہ تین لیول آف کمپلیکسٹی ہیں routine problem solving number two extensive problem solving and number three limited problem solving آئیے دیکھتے ہیں کہ ان تینوں پرابلم سالونگ کے کمپلیکسٹی کے حساب سے ان تینوں کو کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں روٹین پرابلم سالونگ کی تو روٹین پرابلم سالونگ کنزیومر کے روٹین کے ڈیسیزنس ہوتے ہیں when consumers purchase a brand they have purchase before مثال کے طور پر اگر آپ ریفریجریٹر خریدنے کی بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیملی میں یا پھر آپ کے ذہن میں کچھ ایسے برانڈس ہوں جن پر آپ کا اعتماد بہت زیادہ ہو اور آپ نے آلریڈی وہ ڈسیزن بنا لیا ہو کیونکہ آپ اس پروڈکٹ کو پہلے سے استعمال کرتے رہے ہیں اور آپ کا اعتماد اس پروڈکٹ کے اوپر ہے اس برانڈ کے اوپر آپ کا اعتماد ہے اب آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اس برانڈ کے انڈر جو موسٹ ریسنٹ ماڈل آیا ہے آپ نے اس کو پرچیز کرنا ہے آلریڈی آپ کا اعتماد کافی زیادہ ہے آپ کا ٹرسٹ لیول کافی زیادہ ہے اس لیے آپ کے لیے وہ ڈیسیزن ایک روٹین ڈیسیزن ہوگا جب ہم اس برانڈ کی چیزیں خریدتے ہیں جس پر ہمارا اعتماد ہوتا ہے اور جس کو ہم پہلے سے ٹیسٹ کر چکے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک روٹین پرابلم سالونگ سچویشن ہوتی ہے جہاں پر ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ میکینزمس کے تھرو نہیں گزرنا پڑتا such kind of decisions involve little اور no information seeking sometimes consumers are brand loyal and purchase in thinking way جی ہاں یہی صورت حال روٹین پرابلم سالونگ کے اندر ہوتی ہے لیکن بعض اوقات جو پرابلم سالونگ ہے اس کی نیچر تھوڑی سی کمپلیکس ہوتی جاتی ہے اور تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہوتی جاتی ہے اس کے بے شمار فیکٹرس ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس پروڈکٹ کے ساتھ یا اس برانڈ کیٹیگری کے ساتھ بہت زیادہ فیملیئر نہیں ہے so when consumers buy a new brand in a familiar product category a new brand of jeans for example then it involved amount of information کے طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں ہاؤس ہولڈ گروسری آئٹمس کی تو فوڈ پروڈکٹس کو جب ہم خریدتے ہیں تو ہمیں فوڈ پروڈکٹس کو خریدنے کے بارے میں کافی تجربہ آلریڈی ہوتا ہے اور جب کوئی نئے برانڈس آتے ہیں تو ہمیں ان برانڈس کی کیٹیگریز کو ان کی اسپیسیفکیشنس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی بہت انفارمیشن پروسیسنگ تو کرنی پڑتی ہے لیکن یہ ہمارے لیے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ڈیسیزن نہیں ہوتا سو so, اس لیول کے اوپر ہم روٹین پرابلم سالونگ سے آ جاتے ہیں لمیٹڈ پرابلم سالونگ کے لیول پر اسٹوڈینٹس لیکن بعض ڈیسیزنس ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں جہاں پر ہمیں ایکسٹینسو پرابلم سالونگ کرنی پڑتی ہے مثال کے طور پر اگر کسی صاحب کو کمپیوٹر خریدنا ہے میں نے کمپیوٹر خریدنے کی ایگزامپل پہلے بھی تھی لیکن اس ایگزامپل میں ہم ایک ڈفرنٹ قسم کے بہیویئر پیٹرن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے let's imagine that is a gentleman who's about fifty years old ان صاحب کا کمپیوٹرز کے ساتھ پہلے تجربہ بہت کم رہا ہے اور ان کو کمپیوٹرز کے آپریشنس کے بارے میں بنیادی انفارمیشن نہیں ہے انہوں نے کمپیوٹر کسی جگہ پر دیکھا یا شاید آفس میں استعمال کیا اور اب یہ اس کمپیوٹر کو خریدنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر پر بھی ایک کمپیوٹر ہو اور اس کمپیوٹر کو بچے بھی استعمال کر سکیں نا this to be in position about purchasing of computer but the problem is the this gentleman has little exposure کہ کمپیوٹر کے اندر کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں ان کے پاس انفارمیشن بھی کم ہے اس کے بارے میں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کا کوگنیشن لیول جو ہے اس انفارمیشن کو پروسیس کرنے کے لیے وہ بھی کچھ کم اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کا ایکسپوجر کمپیوٹر کی طرف بہت کم رہا ہے اب جب ان صاحب نے ایک کمپیوٹر کو خریدنا ہے تو انہیں بہت ساری انفارمیشن سیکھنی پڑے گی بہت ساری انفارمیشن انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی یہاں تک کہ ان کو کمپیوٹر کے بنیادی کانسیپٹس کے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو کیا ہوتی ہے کمپیوٹر کی رینڈم ایکسس میموری کیا ہوتی ہے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو کی میموری کیا ہوتی ہے اس کے علاوہ مانیٹرس کی کیا اسپیسیفیکیشنس ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی پڑیں گی کیونکہ آپ جب بھی کمپیوٹر خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کمپیوٹر کو اپنی پرابلم کے حساب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کس نوعیت کا کمپیوٹر چاہیے اس کا میموری اسپین یا اس کا میموری لیول کتنا ہوگا سو so, ان صاحب کے لیے یہ بہت کمپلیکیٹڈ ڈیسیزن بن جاتا ہے اور ان کو بہت زیادہ جگہوں سے انفارمیشن حاصل کرنی پڑتی ہے اس انفارمیشن کو حاصل کرنے میں ان کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا نمبر ٹو اس انفارمیشن کو پروسیس کرنے میں بھی ان کو بہت زیادہ وقت درکار ہوگا سو so, بعض اوقات جب ہم ڈیسیزن میکنگ کے پروسیس میں جاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن حاصل کرنی پڑتی ہے اور اس انفارمیشن سے اپنے ڈیسیزنس بنانے میں بھی ہمیں بہت زیادہ وقت لگتا ہے کیونکہ ہم اس انفارمیشن کو پروسیس کرنے کی کیپیسٹی کچھ قدرے کم رکھتے ہیں سو so اسٹوڈینٹس ہم نے دیکھا کہ کنزیومر جو ڈسیزن بناتے ہیں وہ کمپلیکسٹی کے حساب سے ویری کرتے ہیں اور کافی سارے فیکٹرس اس میں ایڈ اپ ہوتے جاتے ہیں آئیے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم رینڈم پرابلم سالونگ موڈ میں ہوتے ہیں اور ایکسٹینسو پرابلم سالونگ موڈ میں ہوتے ہیں اور لمیٹڈ پرابلم سالونگ موڈ میں ہوتے ہیں تو کون کون سے فیکٹرس ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں ہم اسی بنیادی کانٹینیوم کو فیکٹرز کے تناظر میں کچھ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو سلائڈ میں نظر آ رہا ہے اسٹوڈینٹس جب ہم ایکسٹینسو پرابلم سالونگ لیول پہ ہوتے ہیں تو یہاں پر کچھ فیکٹرز امپورٹنٹ ہیں وہ فیکٹرز ہیں number one which are mention on the left side of the extended continuum number one is high consumer involvement consumer کی انوالومنٹ اس ڈسیزن کے ساتھ بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے تاکہ کنزیومر بہتر انفارمیشن حاصل کر سکیں اور اس کے بارے میں ایک بہتر ڈیسیزن بنا سکیں ہائی پرسیوڈ رسک بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کو خریدنے میں ایک بہت بڑا رسک فیکٹر بھی انوالو ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کسی پروڈکٹ کو خرید سکتے ہیں ایک سپر اسٹور سے کسی پروڈکٹ کو خرید سکتے ہیں ایک برانڈیڈ اسٹور سے یا پھر آپ کسی الیکٹرانک اکوپمنٹ کو خرید سکتے ہیں ایک ایسی مارکیٹ سے جہاں پر آپ کو می ٹو پروڈکٹس ملتی ہیں جو مختلف ممالک سے امپورٹ کی جاتی ہیں اور ان پروڈکٹس کی کوئی وارنٹی وغیرہ نہیں ہوتی تو یہاں پر آپ کا رسک فیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے اس وجہ سے آپ اس ڈسیزن کو بنانے میں کافی زیادہ ٹائم لیتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ کو ملے so that you could minimize the risk as much as possible بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ کنزیومرز کو ایک خاص پروڈکٹ کا ایکسپیرینس بہت کم ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی صاحب نے ڈیجیٹل کیمرہ خریدنا ہے اور انہوں نے پہلے ڈیجیٹل کیمراز نہیں خریدے ہوئے تو ان کو اس پروڈکٹ کا اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے کہ کون سے برانڈس ہیں جو زیادہ پاپولر ہیں ان کی اپنی ریکوائرمنٹس کیا ہے اگر انہوں نے فیملی کے لیے ایک کیمرہ خریدنا ہے تو اس آ, اس کے اندر وہ کون سی رینج کا کیمرہ خرید سکتے ہیں یہاں پر پرائز فیکٹر بھی بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اگر وہ ایک بہتر کیمرہ خریدنا چاہتے ہیں تو وہ اس اس کیمرہ کی پرائز نیچرلی بڑھ جائے گی ہو سکتا ہے کہ اس کے فیچرز بھی اسی حساب سے کمپلیکیٹڈ ہوں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہو تو وہ جب شاپ پہ جائیں تو سیلس پرسن ان کو یہ بھی بتا سکتا ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی پرائز زیادہ دیں گے تو آپ کو تصویر کا ریزلٹ بہت اچھا ملے گا لیکن اگر وہ اس پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں تو شاید وہ اس پروڈکٹ کو افیکٹولی استعمال ہی نہ کر پائے سو کنزیومر کا ایکسپیرئنس اس پروڈکٹ کے ساتھ اگر کم ہے تو اس کا لیول آف انوالومنٹ بھی بہت زیادہ ہائی ہو جائے گا اور اس کو ایکسٹینسو پرابلم سالونگ موڈ میں جانا پڑے گا بعض اوقات ہم ایسی پروڈکٹس خریدتے ہیں جو بہت کم خریدتے ہیں these are infrequently purchase products جب ہم انفریکوینٹلی پرچیز پروڈکٹس کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ایکسٹینسو پرابلم سالونگ موڈ پہ آنا پڑتا ہے مثال کے طور پر ہمیں گھر میں ٹی وی اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ گھروں کے اندر ٹی وی جو ہیں وہ تقریباً پانچ سات سال چلتے رہتے ہیں بعض اوقات دس سے پندرہ سال تک بھی چلتے رہتے ہیں اور جب کسی گھر میں ٹی وی خریدنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ٹی وی انہوں نے پچھلے دس پندرہ سال کے عرصے میں نہیں خریدا اور اب جب وہ خریدنے جائیں گے تو ان کو مارکیٹ کے اندر جو نئے ٹی وی آئے ہیں جو نئے برانڈس آئے ہیں ان کے اندر جو نئے فیچرس ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ان ٹیلی ویژنس کے کی جو ایکسٹینڈیڈ پرائسز ہیں آپ ان ساری انفارمیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اور اسیمولیٹ کرنا پڑے گا سو so, یہاں پر وانس اگین ان کو ایکسٹینسو پرابلم سالونگ موڈ کے اندر جانا پڑے گا سو so, یہاں پر ٹائم اور کوکریٹو ریسورسز بھی بہت امپورٹنٹ ہیں جس طرح سے ہم نے ایک مڈل ایجڈ پرسن کی ایگزامپل لی جن کو کمپیوٹر خریدنے کی ضرورت پیش آئی تو ان کا ٹائم بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ وہ اس انفارمیشن کو پروسیس کر نہیں پا رہے تھے so decision making became a very extensive problem for this particular gentleman on the other hand ہمیں روٹین پرابلم سالوگ میں کون کون سے فیکٹرس ہوتے ہیں جو روٹین پرابلم سالونگ کو ڈیفائن کرتے ہیں those are number one low consumer involvement اگر آپ کو ڈبل روٹی اور انڈے خریدنے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی عام چیز خریدنی ہے تو آپ کی انوالومنٹ بہت کم ہوتی ہے آپ عموماً امپلس کے اوپر ایک ڈیسیزن لیتے ہیں اور فوراً جا کر اس چیز کو خرید لیتے ہیں یہاں پر لو پرسیوڈ رسک ہوتا ہے کیونکہ آپ یہ فوڈ آئٹمس عموماً خریدتے رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے اور اگر انڈے خراب بھی نکل آئیں گے تو وہ یا تو واپس ہو جائیں گے اور اگر لاس بھی ہوگا تو وہ بہت کم ہوگا سو لو پرسیوڈ رسک جب ہو کسی جگہ پہ تو ہم روٹین پرابلم سالونگ موڈ کے اندر اس ڈیسیزن کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس ڈیسیزن کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اسٹوڈینٹس بعض پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جن کو خریدنے کا ہمیں بہت زیادہ تجربہ ہوتا ہے جس طرح ہم نے میں نے شروع میں ایک ایگزامپل دی اس برانڈ کی جس کے اوپر آپ کا ٹرسٹ ہے آپ اس برانڈ کی پروڈکٹس کو خریدتے آئے ہیں تو پھر آپ کے لیے ایک روٹین سا ڈسیزن ہوتا ہے کہ آپ بس جا کر مارکیٹ سے اس برانڈ کو خرید لیں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کون سے اسٹور پہ ٹرسٹ کرتے ہیں سو so, جب آپ کا ٹرسٹ ہے کسی چیز کے اوپر اور آپ ہیبیچولی اس کو خریدتے رہے ہیں تو آپ کے لیے وہ ایک روٹین پرابلم سالونگ سچویشن ہوگی اور آپ امپلس کے اوپر اس کا ڈسیزن لے لیں گے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم فریکوینٹلی پرچیز کرتے ہیں مثال کے طور پر جب ہم بیٹری سیلس خریدنے جاتے ہیں تو بیٹری سیلس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور ہم عموماً اکثر اپنے مختلف الیکٹرانک اکوپمنٹس کے لیے بیٹری سیلز خریدتے ہیں سو so, ایسی پروڈکٹ ہے جو ہم اکثر اوقات خریدتے رہتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کون سے برانڈ کے بیٹری سیلز خریدنے ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کم وقت کے اندر اور جن کی انفارمیشن کو سمجھنے میں اتنی زیادہ کمپلیکیشن نہیں ہوتی تو ہم اس چیز کو بھی آسانی سے خرید لیتے ہیں اور ہم اس کو بھی روٹین پرابلم سالونگ موڈ کے اندر جا کر اس ڈسیزن کو بنا لیتے ہیں اسٹوڈینٹس یہاں پر آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ کنزیومر ڈیسیزن میکنگ پروسیس کو کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے as you can see on the slide consumer decision making process کے تین بنیادی پارٹس ہیں number one is pre purchase process which is the input stage جہاں پر کنزیومر انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پری پرچیز پروسیس کو ہم دو اسٹیپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں number one is problem recognition and number two is search and evaluation the next step is purchase process جی ہاں پرچیز کس طرح سے کی جاتی ہے یہاں پر امپورٹنٹ ہوتا ہے ڈسیزن اینڈ پرچیز کنزیومرس کو سارا ان پٹ حاصل کرنے کے بعد ایک ڈیسیزن بنانا پڑتا ہے اور وہ اس چیز کو پرچیز کر لیتے ہیں دس از دا انٹرمیڈیٹ اسٹیج دراصل یہاں پر اسٹوری ختم نہیں ہو جاتی اس کے بعد اسٹیج آتی ہے پوسٹ پرچیز پروسیس کی جس کے اندر آؤٹ پٹ جس کو آؤٹ پٹ اسٹیج بھی کہا جا سکتا ہے یہاں پر کنزیومر جو پروڈکٹ خرید کر لگتے ہیں اس کو کنزیوم کرتے ہیں اور اس کنزمپشن پروسیس کے دوران وہ اس پروڈکٹ کو ایویلیویٹ بھی کرتے ہیں اور جب وہ پروڈکٹ کو استعمال کرنے کے بعد ایویلیویٹ کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ہوگا ان کے فیوچر ڈیسیزن پروسیس کے اوپر so these three stages are very in understanding the consumer decision making process the three stages are number one pre purchase process that is call in number two is purchase process purchase number three post purchase process آئیے ان کو جاتی ہے اور انفارمیشن سرچ کی جاتی ہے جی ہاں ہم نے جب کنزیومر سائکالوجی کا کورس شروع کیا تو پہلے چیپٹر میں میں نے آپ سے پہلا سوال یہ پوچھا تھا کہ کنزیومر کسی پروڈکٹ کو کیوں خریدتے ہیں تو ہم نے اس کے جوابات مختلف زاویوں سے ڈھونڈنے کی کوشش کی اور ہمیں ہم نے اس قسم کے جوابات ڈھونڈے کہ کنزیومرز کو کسی بیسک نیڈ کو فلفل کرنا ہوتا ہے یا پھر ایونچلی ہم نے ڈسکور کیا کہ کنزیومر کو کسی سائیکولوجیکل نیڈ کو فلفل کرنا ہوتا ہے so there were so many that that we discussed compel an individual to purchase a product upon an individual, that individual پر ڈسیزن پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے فوڈ راشنس ختم ہو گئے ہیں تو دیٹ از اے پرابلم اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی فوڈ آئٹم جو ہے وہ پرچیز کرنا پڑے گی سو so پرابلم ایک ایسی سچویشن ہے جس کے اندر آپ کی پروڈکٹس یا آپ کی سپلائیز کم ہو چکی ہیں اور آپ کو ان سپلائیز کو فلفل کرنا ہے so that is a situation which is problem and you have to solve that problem اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو so, جب ہم کنزیومر ڈیسیزن میکنگ پروسیس کی بات کرتے ہیں تو ان پٹ اسٹیج کے اندر سب سے پہلا اسٹیپ ہوگا کہ کنزیومرس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ان کو کوئی پرابلم ہے اور اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے وہ انفارمیشن کی تلاش کرتے ہیں اسٹوڈینٹس آئیے ان پٹ اسٹیج کو ایک دوسرے تناظر میں دیکھتے ہیں جب ہم ان پٹ اسٹیج کی بات کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان پٹ اسٹیج کے دو امپورٹنٹ اسٹیپس ہیں جیسا کہ آپ کو سلائڈ میں نظر آ رہا ہے number one is problem and number two is search and evaluation جب ہم پری پرچیز پروسیس کے اندر ہوتے ہیں تو ان پٹ ہمیں کہاں کہاں سے مل سکتا ہے پرابلم تو ہم نے ریکگنائز کر لی پرابلم تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی لیکن ہمیں ان پٹ کہاں کہاں سے آ رہا ہے تو ان پٹ کے دو مین سورسز ہوتے ہیں نمبر ون از مختلف فارمز جو ہیں وہ اپنی مارکیٹنگ ایفرٹس کے اندر انگیج ہوتی ہیں وہ کانسٹنٹلی ایڈورٹائز کر رہی ہوتی ہیں اپنے پروڈکٹس کو اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس انفارمیشن کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس انفارمیشن کی طرف ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں جو دوسرا سورس انفارمیشن حاصل کرنے کا ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہمارے سوسائٹی ہے ہمارا معاشرہ ہے ہمارے اوپر مختلف سوشل کلچرل انفلوئنس ہیں ہمیں ہمارے بڑے بہن بھائی ماں باپ یا فرینڈس ہمیں گائڈ کر رہے ہوتے ہیں مختلف پروڈکٹس کے بارے میں سو ان پٹ اسٹیج کے اندر دو sources of information are important number one is the marketing efforts of the products manufacturing companies and number two external sociological influence upon the consumer students آئیے دیکھتے ہیں کہ پرابلم ریکگنیشن پروسیس کی کیا ڈائنامکس ہے پرابلم ریکگنیشن کے اندر مارکیٹئرس کس کس فیکٹر کو کنسیڈر کرتے ہیں اگر ہم پرابلم ریکگنیشن کی بات کرتے ہیں تو پرابلم کا مطلب ہے کہ کوئی چیز کم ہو چکی ہے یا کسی چیز میں کچھ فرق پڑ چکا ہے اور اس فرق کو پورا کرنا ہمیں اس چیز کے فرق کو پورے کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے سو so, جب ہم کسی چیز کے فرق کو پورے کرنے کے تناظر میں پرابلم کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم پرابلم کو دیکھ سکتے ہیں ایکچوئل اسٹیٹ اور آئیڈیل اسٹیٹ کے ریفرنس سے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے سلائڈ پہ پرابلم ریکگنیشن میں دو امپورٹنٹ ہیں number one is actual state and number two is ideal state نا what is actual state actual state is the way in which need is already being met to consumer psychology when we define کا مطلب یہ ہے کہ ایک کنزیومر کی نیڈ کسی ایک خاص طریقے سے آلریڈی فلفل ہو رہی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو منرل واٹر چاہیے تو آپ ایک سیٹ طریقے کے مطابق آپ اپنا منرل واٹر خریدتے ہیں آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں منرل واٹر خریدتے ہیں اور گھر میں اس کو اسٹور کر لیتے ہیں this is your actual state لیکن جب ہم ڈیزائر اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں this means the way a person would like the need to be met مثال کے طور پر آئیڈیل اسٹیٹ کے حساب سے اگر ہم منرل واٹر کی ایگزامپل کو دیکھیں تو بعض کنزیومرس یہ چاہتے ہوں گے کہ وہ مارکیٹ میں جانے کی بجائے مارکیٹ سے کوئی بندہ ان کو وہ منرل واٹر ڈیلیور کر جائے so this will be the ideal state so when we talk about actual state and ideal state we are actually talking about the between the way peoples needs are being met with and the way peoples people would like their needs to be met with students this was of dynamics of problem recognition motivation to resolve a problem also depends upon two factors جب آپ کو کوئی پرابلم پیش آ گئی تو اس کے بھی دو امپورٹنٹ فیکٹرس ہیں اس پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے یا اس پرابلم کو ریزالو کرنے کے those two important factors are number one importance of the problem کہ وہ پرابلم کتنی امپورٹنٹ ہے and number two is magnitude of the discrepancy between actual state and desire جی ہاں ان دو فیکٹرس کو آپ نے دیکھا کہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر سب سے پہلا فیکٹر یہ ہے کہ وہ پرابلم آپ کے لیے آخر ہے کتنی امپورٹنٹ آپ کو کتنی زیادہ ضرورت ہے اس پرابلم کو سالو کرنے کی اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ ایکچوئل اسٹیٹ اور آئیڈیل اسٹیٹ کے درمیان میں ڈسکرپینسی کتنی تھی مثال کے طور پر یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے سکتا ہوں ایک صاحب ہیں جو ایک تھاؤزینڈ سی سی کار چلاتے ہیں یہ کار ریئر ویل ڈرائیو ہے یہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اس کار کو ریپلیس کر دیا جائے with a front wheel drive car with the same level of C Cs and with the same level of gas consumption اگر آپ ایکچوئل اسٹیٹ کی بات کریں uh, جس حساب سے ان صاحب کی transportation needs are being met with تو ان کی گاڑی میں جو ان کی ایکچوئل گاڑی ہے that is a thousand C C car that's rear wheel drive اور جس طرح سے وہ چاہتے ہیں ان کی نیڈ فلفل ہو that is with reference to the rear wheel drive car so actual state اور آئیڈیل اسٹیٹ کے درمیان میں اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ صاحب جو ہے یہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اتنا زیادہ کمپیلڈ فیل نہ کرتے ہوں پلس یہاں پر امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ اس یہ پرابلم بھی شاید ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ نہ ہو کیونکہ اگر گاڑی فرنٹ ویل ہے یا ریئر ویل ڈرائیو ہے تو وہ ان کی نیڈ کو فلفل کر رہی ہے اور فرنٹ ویل سے جب وہ ریئر ویل کی طرف جائیں گے تو کچھ تھوڑا بہت ڈفرینس پیدا ہوگا لیکن ان کی ضرورت جو ہے وہ آلریڈی فلفل ہو رہی ہے so need is not so important and the discrepancy between the actual and ideal state is also not so huge students یہاں پر ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہوا جا رہا ہے ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے اور ہم ڈسیزن میکنگ پروسیس کو زیادہ ڈیٹیل میں جا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم کانسنٹریٹ کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں پرچیز پروسیس پہ اور آؤٹ پٹ پہ اب مجھے اجازت دیجیے اپنا خیال رکھیے گا اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ